حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے معزن کو سن کر یہ کہا وَأَنَا أَشَدُ وَاللَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَا وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک اور ساتھی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں میں اللہ کے رب ہونے محمد کے رسول ہونے اور اسلام پر بحیثیت دین کے راضی ہوں تو وہ بخشا گیا سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ سو پچیس